اور اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود نہ بناؤ یقین جانو میں اس کی طرف سے تمہارے لیے صاف صاف خبردار کرنے والا بن کر آیا ہوں